يا يا أيها أيها الناس اتقوا اتقوا ربكم الذي الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الله الله الله تساءلون به والأرحام إن كان عليكم رقيبا الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا لكم لكم أعمالكم ويغفر ذنوبكم ومن ورسوله فقد فوضا عظيما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 یکبر و ابن آدم و یکبر و ماہ اسنان حب المال و طول العمر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم مال ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کی فطرت میں داخل ہے اور ہر انسان مال سے محبت کرتا ہے مال کو مال اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کا نفس اس کی طرف مائل ہوتا ہے اس کی طرف انسان کا نفس جھکتا ہے اسی لیے مال کو مال کہا جاتا ہے مال سے محبت انسان کی فطرت ہے وہ تو حقب المال اکبا جمع اللہ فرماتا ہے کہ تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو بہت زیادہ مال کو چاہتے ہو مال انسان کی بنیادی ضرورت ہے دنیا کے بہت سارے کام یا اکثر کام مال کے بغیر نہیں ہو سکتے اس لیے مال سے محبت یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے یا مال کمانا انسان اسلام کے اندر غلط چیز نہیں ہے غلط یہ ہے کہ انسان حرام طریقے سے کمائے اور دین کو بھول جائے اللہ کو بھول جائے دنیا کا ہو کر کے رہ جائے آخرت کی فکر اسے نہ ہو اس کی زندگی کا مقصد اول و آخر مال اکٹھا کرنا اور یہ قاعدہ بنا لینا کہ ہمارے ہاتھ میں جو آ گیا وہ ہمارا مال ہے آج یہ قاعدہ لوگوں نے بنا لیا کہ ہمارے ہاتھ میں جو مال آ گیا وہ ہمارا چاہے وہ حلال طریقے سے ہو حرام طریقے سے ہو کسی بھی طریقے سے ہو تو یہ چیز اسلام کے اندر غلط ہے اسلام نے جو ضابطہ دیا ہے کہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے وہ آتو ہوں مال اللہ لذی آتا اللہ نے تمہیں جو مال دیا ہے اس مال کو ان کو دو کن کو غریبوں کو دو یہ اللہ تعالیٰ کا مال جیسے صحت زندگی موت اور ساری چیزیں اللہ رب العمین کی طرف سے اللہ نے دے رکھی ہیں ایسے مال بھی اللہ تعالیٰ کا مال ہے بول اللہ خزاں وادی اور اللہ ہی کے پاس آسمان اور زمینوں کے خزانے سارے خزانوں کو مالک اللہ رب العالمین تو مال بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کا ہے ہمارا مال وہ نہیں ہے ہم صرف اس کو تقسیم کرنے والے ہیں اس کو لوگوں کے درمیان بانٹنے والے ہیں یہ مال اللہ ہر العامن جس کو چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے یہ مال اللہ رب العالمین کا مال ہے اللہ نے انسان کو دیا ہے لیکن حقیقت میں اس کا مالک اللہ رب العالمین ہے ہم مالک اس کے ہیں وقتی طور پر اور انسان کا مال ہوا ہے جو انسان کھا لیا پہن لیا اور جو اس نے آگے بھیج دیا اللہ کی میں وہ اصل اس کا مال جو مال چھوڑ کر کے بنتا جائے گا وہ مال انسان کا نہیں ہے وہ مال تو اس کے ورثہ کا ہے لیکن ہمیں سب سے زیادہ اس مال کی فکر ہوتی ہے جس مال کے حقیقت میں ہم مالک نہیں ہیں جس مال کے ہم حقیقت میں مالک نہیں ہیں ہمیں اس مال کی زیادہ فکر ہوتی ہے وہ مال جو ہمارا حقیقی مال ہے اس مال کی ہمارے پاس فکر نہیں ہوتی ہمارا حقیقی مال کیا ہے جو مال ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا حضرت عشر جلانا فرماتی ہیں کہ ایک بکری ذبح کی گئی تو بکری کا سارا حصہ لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا تو آپ نے پوچھا کیا بچا ہے تو کہا انہوں نے اگلی ران بچی ہے تو ماں نبی نے کہا کہ نہیں اگلی ران نہیں بچی ہے جو تم نے دے دیا ہے وہ بچا ہے اصل وہ مال بچا ہے جو تم نے دے دیا اللہ کی راہ میں غریبوں میں خرچہ کر دیا وہ اصل مال اللہ نے بچا کر کے رکھا ہے تو مال اللہ رب العالمین کا ہے جو ہم بھیجیں گے اللہ کے لیے ہمارا حقیقی مال وہی ہے آنکھ بند ہوگی ہمارا مال ہمارے ورثہ کا ہو جائے گا انسان موت کے بستر پر ہے اس مال کے اندر اگر تصرف کرنا چاہے زیادہ تو نہیں کر سکتا ایک تہائی مال سے زیادہ کسی کو وصیت نہیں کر سکتا کیونکہ اب مال اس کے قبضے سے نکل چکا ہے اب مال دوسرے کے قبضے میں آنے والا تو ہم اس مال کے لیے زیادہ فکر مند رہتے ہیں جو مال ہم چھوڑ کر کے جانے والے اور بڑی عجیب بات ہے کہ اس مال کے وارث تو ہم نہیں رہیں گے لیکن حساب ہمیں دینا پڑے گا ہم نے کہاں سے کمایا اس کو کیسے خرچ کیا جو مال چھوڑ کر کے ہم جائیں گے وہ ہمارا مال نہیں ہے لیکن اس مال کے کا حساب ہم کو اللہ کے یہاں دینا ہے یعنی کس قدر ہمارے لیے درس ہے اس کے اندر عبرت اور نصیحت ہے کہ انسان دوسروں کے لیے اپنی اولاد کے لیے اور اس طریقے سے چھوڑ کر کے جانے کے لیے کس قدر وہ یعنی حرام کماتا ہے اور کس قدر اس کے لیے تگود اور محنت کرتا ہے جبکہ حقیقت میں مال اس کا نہیں مال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ رب العالمین نے مال کے بارے میں بیان کیا حدیث کے اندر کہ مال کے بارے میں دو سوال کیا جائے گا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کسی بندے قدم اس وقت تک نہیں ہلے گا جب تک کہ اسے چار چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہاں عمر اس نے خرچ کیا اور مال کے بارے میں مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور علم کے بارے میں جو اس نے حاصل کیا اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا اور اس کے جسم اور جوانی کے بارے میں کہ اس نے کس طریقے سے اپنی جوانی گزاری اور جسم کو کس طریقے اس نے پالا پوسا اور بڑا کیا حرام کھایا حلال کھایا کس طریقے سے گزاری یہ سوال اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی بھی بند ہر بندے سے کرے گا اور یہ سوال سب سے کیے جائیں گے آپ غور کیجئے مال کے بارے میں دو سوال ہوگا مال انسان نے کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا اگر ایک انسان مال حلال طریقے سے کماتا ہے لیکن حرام طریقے میں خرچ کرتا یہ بھی حرام اور ناجائز ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے جواب دے جواب دہ ہونا پڑے گا حلال طریقے سے کمانا حلال جگہوں پر انسان کو مال کو خرچ کرنا مال اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ نے جہاں بتایا وہیں خرچ کرنا ہے اگر کوئی آپ کے پاس کوئی بطور امانت کوئی چیز رکھے بطور امانت تو جس طریقے سے وہ کہے گا آدمی کو اسی طریقے سے اس کے اوپر عمل کرنا ہے اس نے آپ کے پاس مال رکھا کہا یہ آدمی کو فلاں آدمی کو دے گا یہ فلاں آدمی کو اتنا دینا ہے فلاں جگہ پہ اتنا دینا ہے آپ صرف تقسیم کرنے والے ہیں وہی معاملہ ہمارا بھی ہے اگر انسان اس میں قطر بیوت کرتا ہے کہیں کم اور کہیں زیادہ دیتا ہے اپنے پر خرچ کر لیتا ہے یہ مال کے اندر خیانت ہوتی ہے تو مال اللہ رب العالمین کا حقیقی مالک وہی ہے ہمارے پاس وقتی طور پر ہے ہم چھوڑ کر کے چلے جائیں گے ہمارے پاس جائیداد ہے گھر ہے مکان ہے وقتی طور پر ہمارے پاس حقیقت میں اس کے مالک نہیں ہے زمین کا وارث اللہ تعالیٰ ہے زمین کے خزان اللہ تعالیٰ کے پاس ہے دنیا سب چلے جائیں گے سب کچھ یہیں رہے گا اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے لہذا مال کے بارے میں دو سوال کیا جائے گا مال تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا حلال طریقے سے کمانا اور ہر جگہوں پر خرچ کرنا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے ایسے ایسے اس کی دو چیزیں بڑی ہوتی ہیں ایک تو اس کی مال کی محبت اور بڑھتی ہے جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے ایسے ایسی مال کی محبت بھی اس کے اندر زیادہ زیادہ آتی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی آرزوئیں بڑھتی رہتی ہیں اس کی عمر بڑھتی ہے اس کی آرزویں بھی بڑھتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ عمر بڑی ہوتی ہے آرزوئیں بھی بڑھتی ہیں عمر چھوٹی ہے انسان کے پاس آرزویں بھی چھوٹی رہتی ہیں لیکن جو جو عمر بڑھتی ہے انسان بڑھاپا پہ پہنچتا ہے اس کے پاس بہت زیادہ آرزوئیں ہوتی ہیں بیٹے کے لیے بھتیجوں اولاد جو ہے بیٹی کے لیے پوتے کے لیے نواسے کے لیے سب کے لیے آرزویں انسان ایک رہتا ہے ایک آرزو اس کے پاس رہتی ہے جتنے زیادہ اس کی ضرورت بڑھتی ہے اس کی آرزوئیں بڑھتی رہتی ہے اور اس کا مال کے تعلق سے محبت بھی بڑھتا رہتا ہے یہ صحیح بخاری کے بعد اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق ہیں کہ آپ نے فرمایا جب انسان بڑا ہوتا ہے جیسے جیسے اس کے ساتھ دو دو چیزیں بڑی ہوتی رہتی ہیں انسان کی مال کی محبت بڑھتی رہتی ہے اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو ایک وادی بھر کر کے سامان دے دیا جائے مال سونے کا تو بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا کہے گا ہمارے پاس دوسری وادی چاہیے دوسری وادی بھی اس کو دے دی جائے کہے گا تیسری وادی چاہیے لا ابن آدم الجوف آدمی کے لائم لو لفب نے آدم اللہ تراب آدمی کے پیٹ کو مٹی ہی بھر سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی ہے وہ یتوب اللہ من منطبہ علیہ اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو انسان توبہ کرتا ہے تو انسان کی آرزو کبھی مکمل نہیں ہو سکتی دنیا کا سب سے جو مالدار انسان ہے آپ اس سے بھی پوچھو گے تو کہے گا کہ ہمیں اور مال چاہیے لگا ہوا محنت کر رہا ہے تگو تو کر رہا ہے کمپنی پر کمپنی بناتے جاتا ہے مال پر مال کماتے جاتا دنیا کا سب سے مالدار انسان ہے لیکن کبھی اس کی آرزو مکمل نہیں ہوئی موت اور پیٹ انسان مر جائے گا ختم اور مٹی ہی انسان کے پیٹ کو بھر سکتی ہے تو میرے بھائی وہ مال اسلام کے اندر غلط نہیں ہے مال کے بغیر بہت سارا کام بلکہ اکثر کام نہیں ہوگا آپ کو مسجد بنانا مال کی ضرورت ہے مدرسہ بنانا مال کی ضرورت ہے غریبوں کی مدد کرنا مال کی ضرورت ہے اور مال چاہیے انسان کے لیے انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے مال لیکن مال کو اللہ رب العبی نے شدر بے مہار کے طریقے سے نہیں چھوڑ دیا اس کے اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں کہ آدمی کو مال حلال طریقے سے کمانا ہے اور حلال جگہوں پر اس کو خرچ کرنا ہے اگر حرام جگہ پر خرچ کرتا ہے مال کو صحیح طریقے سے کماتا وہ بھی غلط ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہونا پڑے گا آج ہمارے یہاں بہت سارے طریقے رائج ہیں کہ انسان غلط طریقے سے مال کماتا ہے رشوت ہے انسان رشوت لیتا ہے سود انسان کھاتا ہے پیسہ انسان رکھ دیتا ہے بینکوں کے اندر فکس ڈپوزٹ کر کے رکھتا ہے ہر مہینے اس کو پیسہ ملتا ہے اور اسی پیسے پر گزارا کرتا ہے کہ کیا ہے یہ بھی حرام ہے شریعت کے اندر سود لینا اللہ کے سر کے حدیث سے جو ہے معمولی سود اپنی ماں کے ساتھ مقابلہ سے بھی زیادہ بڑا برا ہوتا ہے معمولی سود بھی اتنا سخت جرم ہے شریعت کے اندر سود لینا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے یہ سود لینا آج ہمارے معاشرے کے اندر کثرت سے چیز رہا ہے کہ لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں سود پر لون لیتے ہیں قرض لیتے ہیں بینکوں سے لوگوں سے گھر بنانے کے لیے ہمارے پڑوسی گھر اچھا ہے ہمارا بھی گھر اچھا چاہیے جا کر کے بینک سے ہم سود پر قرض لیتے ہیں ہمارے بھائی کے پاس گاڑی ہے ہم بھی ہمیں بھی گاڑی چاہیے بیوی تانا دے رہی ہے تمہارا بھائی اتنا آگے نکل گیا تم پیچھے ہو جاؤ تمہیں ہمیں بھی گاڑی چاہیے ہمیں ان کے برابر چلنا پیچھے نہیں رہ سکتے جا کر کے انسان سود پر جو ہے کیا نام ہے گاڑی نکالتا ہے اور سود پر پیسے لیتا اور گھر بناتا مکان بناتا ہے اللہ تعالیٰ برکت چھین لیتا ہے وہ مال برباد ہو جاتا ہے جس مال کے اندر جو مال حلال طریقے سے نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول نہیں فرماتا جو انسان حلال طریقے سے کماتا ہے اور حلال مال سے اس کی پرورش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی نہیں قبول فرماتا ہے تو مال حرام بہت سنگین جرم ہے رشوت لینا سود لینا ڈکیتی کرنا چوری کرنا مال چرا لینا آپ کو کوئی ذمہ داری ملی ہے کسی کمپنی کے اندر اور انسان غلط طریقے سے مال کو اپنے جیب میں رکھ لیتا ہے غلط طریقہ بناتا اس کے لیے غلط طریقہ آپ ذمہ دار ہیں جو ہے کمپنی کے سامانوں کے انسان سامان چوری چھپے جا کر کے باہر بیچ دیتا ہے کیا ہے یہ حرام ہے یہ یہ ذمہ داری ہے آپ کی کیا آپ اس کی امانت داری کریں آپ حفاظت کریں مال کی آپ کو اس پر تنخواہ ملتی ہے لوگ گاڑیاں بیچ کر کے چلے جاتے ہیں اور اس طریقے سے ناجائز طریقے سے مال کماتے ہیں جوا اور لاٹری تو کیمپوں کے اندر بہت عام ہے بہت عام ہے انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا جس کے نقصانات ہیں جو اور لاٹری کے اس پر انشاءاللہ خطبہ دینے کی کوشش کریں گے کہ اس کے کتنے نقصانات ہیں اور آج کس قدر کیمپوں کے اندر انسان جو ہے چند منٹوں کے اندر مالدار بننا چاہتا ہے کوئی اس کی خواہش اسے حرام طریقے تک لے جاتی ہے انسان خیانت کرتا ہے آپ نے کسی کو قرضہ دیا واپس نہیں کیا اس نے آپ کا وہ بھی خیانت ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں قرضہ لیتے اس لیے کہ ہم نہیں دیں گے کہتے ہیں ہماری کہیں جان تھوڑی لے لیں گے یہ لوگ کیا کریں گے جان تھوڑی لے لیں گے انسان قرضہ واپس نہیں کرتا جھوٹ بولنا جھوٹی سارٹیفکیٹ بنانا آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے وہ آپ نے جھوٹی سارٹیفکیٹ پہلے ملک سے بنا کر کے لے کر کے آیا کہیں سے نمبر دو اور آ کر کے آپ یہاں پر کمپنی میں کام کرتے ہیں غلط ہے یہ سب میرے بھائی کو یہ حرام ہے شریعت کے اندر دھوکہ دینا خیانت کرنا یہ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر حرام مال کمانے کے بہت سارے طریقے رائے ہیں بہت زیادہ طریقے رائے کہ انسان صرف مال کمانا چاہتا ہے مال فضیلت کا ذریعہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں دینداری اور تقوی یہ ذریعہ ان ناکرم کو مند اللہ خاتون ہو سکتا ہے سب سے غریب اور فقیر انسان ہو وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ معذرت ہے سب سے زیادہ مکرم سب سے فقیر انسان ہے اللہ کا خوف اللہ تعالیٰ کی سے قربت دین پر عمل نبی سے محبت اور اس طریقے دین پر عمل اس کے ہاں ہے اور جس آدمی کے پاس بہت زیادہ پیسہ لیکن مال محبت نہیں اللہ سے دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے ایسے سے کہیں زیادہ اس انسان کا مقام مرتبہ ان نا کرمکم ان ہمیں یہی نہیں رہنا ہے کتنی بھی دولت ہمارے پاس ہو جائے سب کو ایک دن جانا ہے کب کس کی موت آ جائے کوئی نہیں جانتا ہمارے بھی کہتی سے کثرت سے موت کو یاد کرو کثرت سے لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کرو اور کبھی مالدار انسان کی طرف حوث کی نگاہ سے اور رشک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا ہاں وہ مالدار جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور مال کو صحیح جگہوں پر خرچ کرتا ہے آپ اس کے لیے رش کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مال دے دے تاکہ میں اسی طریقے سے تیری راہوں میں خرچ کروں غریبوں کی مدد کروں نیکی کا کام کروں لیکن وہ بندہ وہ انسان جس کے پاس مال کی کثرت ہے بہتات ہے لیکن وہ مال صحیح جگہ پر خرچ نہیں کرتا ہے اس آدمی کی تمنا کرنا بھی نہ جائے آج اس وقت مملکت سعودی عرب کے اندر ایک چیز اور رائج ہے جو یہاں کے نظام اور قانون کے خلاف ہے وہ ہے در پردہ تجارت در پردہ تجارت کا مطلب یہ ہوتا ہے اور ابھی آپ لوگ سن رہے ہوں گے قانون اتنا سخت ہے اس کے تعلق سے نظام اتنا سخت ہے اس کے تعلق سے فروری تک لوگوں کو موقع دیا گیا فروری تک لوگ اپنی صلاح کر لیں اپنے حالات کو صحیح کر لیں کیا ہے اس کے اندر در پردہ تجارت پیسہ آپ کا ہوتا ہے مقیم کا اجنبی کا اور سعودی کے نام پر تجارت کی جاتی ہے وہ سعودی کو انسان پیسہ دیتا ہے اور باقاعدہ جو ہے وہ یعنی پوری کمائی آدمی کی ہوتی ہے جو باہر کا آدمی ہو تو پیسہ لگاتا ہے کتنے بقالے ہیں سپر مارکیٹ ہیں ہوٹلس ہیں دکانیں ہیں بہت ساری چیزیں آج یہاں پر یہ کیا یہاں کے نظام اور قانون کے خلاف ہے یہ حکومت کو بھی دھوکہ دینا ہے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ سعودی کا کام حالانکہ اس کا کام نہیں ہے یہ اس آدمی کا کام ہے جو اس کے پیچھے رہتا ہے فرنٹ پر نہیں آتا پیچھے سے کام کرتا ہے اور اس طریقے سے ان کو باقاعدہ ایک متعین رقم ہوتی ہے ان کو دی جاتی ہے تو یہاں کے نظام کے لحاظ سے بھی یہ سخت ہے اور جو نظام ہوتا ہے اس نظام کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے آپ کی کمپنی ہے کمپنی کا نظام ہے اس نظام کو فالو کرنا ہے یہ یعنی نہیں کہ آپ غلط کر سکتے ہیں آپ کی کمپنی میں جو بھی نظام بنتا ہے اس نظام پر انسان عمل کرتا ہے ہمارے ملک کے کتنا نظام ہوتا ہے انسان اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو جو نظام بنایا جاتا ہے نظام اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے اسی لیے قانون بنتا ہے تو یہ جو نظام ہے یہ بھی جو رائج ہے آج یہ بھی صحیح نہیں غلط طریقہ ہے اور یہ بھی جو ہے حکومت کے قانون اور ان کے نظام کے خلاف طریقہ ہے اتنا سک جرم ہے اس کے اندر ابھی بنایا گیا کہ سعودی عرب کو پانچ سال جیل ہو سکتی ہے اس کے لیے اور پچاس لاکھ ریال کا جرمانہ ہے اس کے اوپر اور اس طریقے اس کے جو لائسنس ہے لائسنس بھی منسوخ کر دیا جائے گا لائسنس بھی منسوخ کر دیا جائے گا اس کا اور جو اجنبی ہوگا اس کے لیے بھی سزا ہے لیکن اس کی سزا کم رکھی گئی ہے اس کو یہاں سے بھیج دیا جائے گا اور اس طریقے سے جیل بھی اس کے لیے ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی اس کے اوپر ہو سکتا ہے اس لیے دور سعودی حکومت نے فروری دو ہزار بائیس تک لوگوں کو موقع دیا ہے کہ لوگ اپنے اپنے اوراق اور کاغذات اور ڈاکومنٹس کو صحیح کر لیں اور اس طریقے جو نظام ہے نظام کے مطابق اپنی تجارت کو آگے بڑھائیں کیونکہ ہم وہاں سے تجارت کرنے کے ویزے پر نہیں آئے ہوئے ہیں آپ کو تجارت کرنا ویزا کھلا ہوا ہے آپ پیسہ جمع کرو کمپنی میں نام آپ کے نام سے کتنے لوگ ہیں ہمارے ملک کے یہاں باقاعدہ ان کی کمپنیاں ہیں ان کے نام سے جو ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں سجل تجاری ہے لائسنس ان کے نام پر باقاعدہ ویزے نکالتے ہیں لوگوں کو لے کر کے آتے ہیں سامان لیتے ہیں اور بڑی بڑی جو ہے مشینیں لیتے ہیں کرائے پر لوگوں کو دیتے ہیں تو اگر آپ کو تجارت کرنا ہے تو آپ جو تجارت کے اصول اور ضابطے اس کے مطابق کیجیے اس کے مطابق کرنا ہے یہ ہماری آپ کی بھلائی کے لیے اور یہ جو انسان آتا ہے یہاں پر عامل کے ویزے پر یا کسی اور ویزے پر وہ تجارت کا ویزا اس کا نہیں ہے لہذا یہ بھی قانون اور جو یہاں کا نظام ہے اس کے خلاف نہیں ہے اس لیے جو بھی اس کے اندر ملوث ہیں ان کو سعودی گورنمنٹ نے باقاعدہ یہ موقع دیا ہے کہ بھائی یہ آنے والے فروری تک اپنے تمام ڈاکومنٹس اور تمام چیزوں کی صلاح کر لیں ورنہ اس کے بعد تحقیق ہوگی اور تفتیش کی جائے گی اگر کسی پر جرم ثابت ہوگا تو اس صورت میں وہ جرمانے کا بھی مستحق ہوگا اور وہ اپنا خود ذمہ دار ہوگا اور اس میں کسی اور کی ذمہ داری نہیں رہے گی تو یہ بھی آج یہاں پر رائج ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حلال طریقے سے مال کمائیں اللہ نے جو دیا طریقہ اس طریقے سے انسان کمائے ملک کے نظام کا انسان فالو کرے اس کا احترام کرے اس کے خلاف نہ کرے کیونکہ نظام بنتا ہی اس لیے اس کے اوپر عمل کیا جائے ہم کتنے نظام ہیں ہمارے ملک میں آپ کے اس کمپنی کے اندر ہر جگہ نظام رہتا ہے اب آدمی آپ کمپنی میں کام کرتے ہو مثال کے طور پر آپ کمپنی کا ویزا ہونا چاہیے باہر کا آدمی کمپنی میں نہیں آ سکتا نہیں کام کر سکتا یا مان لیجیے اکاؤنٹ کا کام ہے تو اس کے لیے نظام ہے وہی آدمی کرے گا جس کا وہ ویزا ہوگا تو یہ جو نظام ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ کام صحیح طریقے سے چلے اور قانون کے دائرے میں اس لیے سارا نظام بنایا جاتا ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جو آج رائج ہے یہ بھی نظام اور قانون کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا کہ اللہ ابامین ہمیں رزق کے عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں مال حلال عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی حرام خوری سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اللہ ہر برامن دین پر قائم رکھے اور نبی کی سنت پر قائم رکھے امین بارک اللہ بارک اللہ علیہ ولکم فرقان دین اور ناف عام ذکر حکیم اِن ہوتا اعلیٰ جواب ان کا ملک لله رب العالمين وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه وسنى بسنته إلى يوم الدين وبعد